یہ جادو کے دور پر حکومت چلا رہے ہیں کہ وہ وہ دور تھا جب دو طرح سے جادو جو ہے دنیا میں متعارف ہوا ایک شیطان کے ذریعے لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ سلیمان علیہ سلاۃ وسلام اپنی بادشاہی جادو کے دور پر کرتے تھے فرمایا کہ وما کا سلیمان قرآن مجید نے تو فرمایا کہ جادو کمر ہے اللہ کا پیغمبر والا کمر کر سکتا ہے وبا کا سلیمان حضرت سلیمان علیہ وسلام نے کفر نہیں کیا بڑی اسرائیل کو ان کے کرتوت بتائے جا رہے ہیں کہ آج تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ بڑی اسرائیل کے پیغمبر فلانے فلانے فلاں کتاب ہم ان کو مانیں گے سلیمان علیہ و سلاد کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے امتحان کے لیے آسمان سے دو فرشتے نادل کیے ایک کا نام ہارون دوسرے کا نام معروف تھا اور ہم نے ان دونوں کو جادو کی تعلیم دے کر بھیجا تھا اصل میں تمہارا امتحان لینا مقصود تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جادو کی تعلیم ہے ہم جادو سکھا سکتے ہیں لیکن جادو سیکھنا کفر ہے یہ اس کے نقصانات ہیں یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے اس لیے یہ جادو نہ سیکھو تمہارا امتحان تھا اس کے اندر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام وسلام بھی یہ تعلیم دے کر تمہیں گے کہ جادو کفر ہے جادو کو تسلیم نہیں کرنا تم نے پھر اپنی کتابوں کو مان کر یہ تو نہیں کیا کہ ہارون اور بارود جو جادو لے کر آئے تھے تم نے نہ سیکھا ہو بلکہ تم نے باوجود ان فرشتوں کے سمجھانے کے تم نے وہ جادو سیکھ لیا تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم بنی اسرائیل کے پلمبروں کو مانتے ہیں اور بنی اسرائیل کی کتابوں کو مانتے ہیں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے نہ تم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے تھے نہ بنی اسرائیل کی کتابوں کو مانتے تھے اور نہ ہی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ اس تناظر کے اندر وہ ہارون اور مارون جو دو فرشتے اللہ تبارک بطالہ نے آسمان سے بھیجے تھے جادو کی علم دے کر وہ اسی تناظر کے اندر وہ واقع آیا ہے میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ہارون اور معروف کے حوالے سے ہمارے ہاں بعض اسرائیلی روایات کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ہارون اور معروف جو ہے یہ انسانی شکل میں جب آئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی صفات ان کے اندر رکھ دی تھی تو نعوذ باللہ یہ فرشتے جو ہے ایک عورت کی زہرا اس کے اوپر عاشق ہو گئے تھے تو یہ قصہ کہانی بنایا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ پھر انہوں نے شادی کی شادی کرنے کی کوشش کی یہ سارا اسرائیلی واقعہ ہے کتاب و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں صرف ہمارا ایمان اس ہارود اور مارود واقعے کے اندر اسی بات پر ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ان دو فرشتوں کو ایک علم دے کر بھیجا تھا جادو کا علم اور ساتھ کہا تھا کہ جو بھی سیکھنے کے لیے آئے اسے کہہ دینا ہے کہ یہ حرام ہے اس کا سیکھنا کفر ہے اس لیے یہ جادو تم نہ سیکھو لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سیکھتا ہے تو پھر وہ کفر اختیار کرتا ہے تو اس تناظر کے اندر وہ واقعہ آیا ہوا ہے کسی پہلے پارے کے اندر دوسرے حصے میں تو اللہ تبارک مطالعہ نے یہ ساری باتیں جو ہے بنی اسرائیل کو یہودیوں کو یاد دلائی ہیں قرآن مجید کے اندر کسی پارے کے اندر فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے کہ ہم تورات کو حق سمجھتے ہیں اور بڑی اسرائیل کے پیغمبروں کو حق سمجھتے ہیں تم نے تو نہ تو رات کو تسلیم کیا ہے نہ بڑی اسرائیل کے پیغمبروں کو تسلیم کیا جب دلائل کے اندر ایک آدمی گھیرا جائے نا پھر بعض اوقات مجبور ہو کر مذاکرات پر آ جاتا ہے چنانچہ یہود بھی جب قرآن مجید کے دلائل کے سامنے بے بس ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی علماء کی ایک جماعت کہنے لگے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے ہے کہ ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں چلو ہم نے سوچا ہے کہ ہم آپ پر چلو ایمان لے آتے ہیں لیکن ہمارا ایک سوال ہے اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا کون سا سوال ہے پوچھو کہنے لگے کہ سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر وہی لے کر آنے والا فرشتہ کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر فرشتہ جو وہی لے کر آتا ہے اس کا نام جبریل ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلاط وسلام کا نام لیا کر توبہ توبہ توبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لا سکتے تیرے اوپر تو جو فرشتہ وہی لے کر آتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے اس لیے ہماری اور اس کی دشمنی ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسار اصلاط والسلام کے اوپر نادل ہوا تھا اور اس نے تو رات کے کئی احکام منسوخ کر دیے یعنی حضرت موسار وسلام پہلے پیغمبر ہیں حضرت عیسار وسلام بعد میں آئے تو اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت علیہ سلاط وسلام کی شریعت کی بعض باتیں حضرت عیسار انصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر منسوخ کر دی کہنے لگے کہ اس کے ساتھ تو ہماری پہلے دشمنی ہے اس نے ہماری تورات کے خلاف باتیں لائی ہے اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرشتہ نانا ہوتا تو ہم نے تیرے اوپر ایمان لیا اب اللہ تبارک مطالعہ نے کیا کہ کیا اللہ تبارک مطالعہ نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو آج کے بعد جبریل علیہ السلام وہ سلام وہی لے کر نہیں آئیں گے ہم پیغمبر ہم جو ہے وہی لانے والا فرشتہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تبارک بطالہ نے یہ کام نہیں کیا بلکہ کیا ارشاد فرمایا فرمایا کل من کانا دو بلی جبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْرِ اللَّهِ مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیا جو جو جبریل کو اپنا دشمن کہتے ہیں فرمایا کہ وہی آپ کے دل پر وہی لے کر آتا ہے وہی آئے گا اور یاد رکھو من کانا دول اللہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل اللہ پھر اللہ بھی ان کا دشمن ہے اگر یہ جبریل کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ دشمنی کرے گا کرے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور فرشتوں کا انبیاء اور رسول کا معاملہ ملا ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے تعریف کی انسانوں کی رہنمائی کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ شخص جو حق کے اوپر ہو حق والے کا ہر صورت ساتھ دینا ہے کسی کی باتوں میں آ کر اس کے خلاف نہیں ہو جانا اس کو چھوڑ نہیں دینا فرمایا کہ جبریل امین تو ایسا فرشتہ ہے جو امانت دار ہے وہی ہماری وہی لے کر آتا رہا ہے آج ہم ان کے مطالبے کے بعد اس کو تبدیل کر دیں فرمایا نہیں جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے یہ بھی اسی تناظر کے اندر بڑی اسرائیل کا جو سارا واقعہ ہے اسی تنازع کے اندر یہ بات ہے یہ سورت جو ہے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں یہ مدری سورت ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً سارا پارا تین چار رکوع چھوڑ کر سارے کا سارا بلی اسرائیل کے متعلق ہے اس کے اندر اسرائیل ہی واقعہ یہ جو بیس مباحثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنا اور بنی اسرائیل کا یہودیوں کا سننا انکار کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے اس اس پارے کے اندر موجود ہیں وہ مشہور چیز بھی اللہ تبارک نے اسی چیز کے اندر اسی واقعے کے اندر اسی پارے کے اندر ذکر فرمائی ہے فرمایا کہ یہود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آ جاتے تھے آ کر بات سنتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر دیتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رائے اے اللہ کے رسول ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ بیان ہماری رعایت کی تھی لیکن دل کے اندر جو ان کے خرابی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آلات دشمنی کی وہ انہوں نے چھپائی ہوئی رائدہ کا لفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس طرح کہتے تھے زبان کو کھینچ کر کھیرا کر کے کہتے رائنا اس طرح یہ کھیل کر کہتے تھے اس کا معنی کیا بنتا تھا اس کا معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے تلے باز کے ساتھ پکارتے تھے مسلمان جو ہیں ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی مسلمان بھی یہودیوں کے دیکھنے سے ان سے سننے سے جس طرح یہودی یہ کہتے ہیں رائنا مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا رائنا لیکن مسلمان تو صحیح لفظ ادا کرتے تھے اور وہ جو ہے زبان ٹیڑھی کر کے کھینچ کر را اینا کہتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ کو یہودیوں کی یہ بات اتنی بری محسوس ہوئی اتنی بری محسوس ہوئی باوجود اس بات کے کہ مسلمان اپنی زبان سے یہ کلمہ صحیح ادا کرتے تھے اللہ تبارک مطالعہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا فرمایا کہ اے ایماندار لوگوں تم نے آج کے بعد رائے نہ بھی نہیں کہنا بلکہ تم نے انظر نہ کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے آپ ہمیں دوبارہ یہ بات سمجھا دیجیے تو یہ یہود جو ہے یہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الات حسد بغض رکھتے تھے اللہ تبارک مطالعہ نے اس حصے کے اندر پہلے پارے کے دوسرے حصے کے اندر سارا وہ نقشہ کھینچا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یہود رود حسد بغض رکھتے اور یہ بھی کہتے تھے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور بات بڑی عجیب کرتے تھے کہتے تھے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ وسلام ہم میں تھے اور عیسائی کہتے تھے نہیں نہیں نہیں ابراہیم علیہ وسلام تو عیسائی تھے نعوذ باللہ ذرا بات دیکھے یہودی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ وسلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام عیسائی اللہ تبارک مطالعہ نے ان کی اس بات کے اوپر بھی گرفت کی فرمایا کہ ان کی تو اصل ہی کام نہیں کرتی یہودیت عیسائیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے بعد آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کیسے یہودی ہو سکتے ہیں کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حریفا مسلما فرمایا کہ یہ ان یہودیوں کے خالی دعوے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم عیسائی تھے نہ نہ یہ بات غلط ہے یہ بالکل اسی طرح بات ہے جس طرح آج نوز باللہ کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی تھے یا دیوبندی تھے یا شیعہ تھے بھائی یہ دیوبندی مذہب بریلوی مذہب شیعہ مذہب یہ تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد جنم لیا انہوں نے اس طرح کوئی بھی فرقہ وریت والا بریلوی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو اور شیعہ ہو یا کوئی اور فرقے والا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ دیوبندی تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بریلوی اگر کوئی کہتا ہے تو بالکل اسی طرح کہتا ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ وہ یہودی اور عیسائی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلم کو سینکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے یہ یہودیت عیسائیت بعد میں آئی ہے پہلے آنے والا جو ہے وہ بعد والا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والے تھے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے تھے نہ ان میں سے کوئی یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ ہی کوئی بریلوی تھا نہ کوئی دیوبندی تھا نہ کوئی شیعہ تھا صرف اور صرف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرنے والے تو یہ وہ سارا تناظر ہے اس تناظر کے اندر یہ مختلف باتیں آئی ہیں اللہ تبارک بطالہ یہاں یہی بیان فرما رہے ہیں فرمایا کہ جب ہم نے ان سے کہا ولما جا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم کہ اب اب تمہارے پاس وہ پیغمبر آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے تو اب تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ فرمایا کہ فریق من اوت الکتاب انہوں نے اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا فرمایا کہ ہمارے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ سچے تھے ان کی کتابیں سچی ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کریں گے یہ وہ اصل اناج ہے اسد ہے کہ صرف یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے کیوں آئے ہیں وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے تو یہ آدھے پارے کے اندر تقریباً سارا یہی مسئلہ آیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وبا علینا اللہ مبین الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره